إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعود بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات عامالنا من يهده الله فلا مذلنا ومن يذلله فلا هادينا وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاتيه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 ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ محترم سامعین بزرگان دین نوجوان ساتھیوں اللہ رب العالمین کے انعامات میں اور اللہ رب العالمین کی مہربانیاں ہم پر اس قدر ہیں کہ اگر کوئی انسان اللہ رب العالمین کے احسانات اور انعامات کو یاد کرنا چاہیے اور شمار کرنا چاہے تو اس کے بس کی بات نہیں ہے رب العالمین نے فرمایا وہ انتا ہی رات حسوہ میرے بندو اگر تم اللہ رب العالمین کی نعمتوں کو شمار کرنا چاہو تو تمہارے اندر شمار کرنے کی طاقت نہیں ہے رب العالمین نے فرمایا وہ اص بغالئی کم نے و ظاہری باطنی ہر قسم کی نعمتیں اللہ رب العالمین نے تم پر چھا دیا ہے تم کو اللہ رب العالمین ہر قسم کی نعمتوں نے ڈھانپ رکھا ہے اللہ رب العالمین کے انعامات کا شکر ادا کرنا یہ ہر مسلمان پر واجب ہے کہ اپنے رب کے انعامات اور رب کے احسانات کا شکر ادا کرے اور اسی لیے رب العالمین کے ہاں شکر گزاری کو ایک بہترین اور بڑی عظیم ترین عبادت قرار دیا گیا اور اگر اللہ رب العالمین نے آپ کو اپنے فضل و کرم اور انعامات سے نوازا ہے آپ چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے انعامات آپ پر باقی رہیں تو باقی رکھنے کا صرف ایک طریقہ ہے کہ آپ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا شکر ادا کریں رب العالمین نے فرمایا وزکر ام ایام اللہ شدید اگر میرے انعامات کو تم یاد کرتے رہو گے تو ہم اور تمہیں دیتے جائیں گے لیکن اگر تم نے ناشکری کیا تو رب العالمین فرماتے ان ناظاویلا شدید میرا عذاب بڑا دردناک ہے اللہ رب العالمین نے نعمتوں کی ناشکری کو کفر قرار دیا ہے فرمایا قرونی فضور وش قرولی ولا تفروت میرا شکر ادا کرو خبردار تم کفر مت کرو انعامات کا اللہ رب العالمین کے احسانات کی ناقدری کرنا اور نا شکری کرنے کو کفر قرار دیا گیا جو بدترین گناہ ہے اللہ رب العالمین نبی علیہ السلام نے ساتھ نمایا مومن کی ساری زندگی میرے بھائیوں صبر اور سرخ کے شکر کے اندر گزرنی چاہیے ہر مومن کے اوپر فرض ہے کہ اپنی ساری زندگی کو صبر اور شرک شکر میں گزارے حضرت سہیب رومی رضی اللہ تاران ہو سے امام مسلم رحمت اللہ علیہ اور بہت سارے اہل علم نے نقل کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اجبن المؤمن اجبن لمر المؤمن ان امر ہو پل خیر وئی سدا کا لحاظ نئی مومن انابت ہو سرو فرا ریر اللہ و اِن اصابت ہو ذرا او خیر اللہ او کما قال رہسا صاحب آپ نے ساتھ میں اے لوگوں مومن کی زندگی بھی بڑی عجیب و غریب ہے اور مومن کے علاوہ یہ نعمت کسی کو نہیں ملی ہے کیا ہے امر رحو کل ہو مومن پر چاہے خوشی کا وقت ہو یا غمی کا وقت ہو اسے خوشحالی ہو یا پریشان حالی ہو مومن کے لیے ہر حال میں خیر و برکتی ہوا کرتی ہے ولی سدا لے کر مومن مومنوں کے علاوہ کسی کو یہ چیز حاصل نہیں کہ مومن کے حق میں خوشی بھی بہتر ہو اور مومن کے حق میں غمی بھی بہتر ہو مومن کے لیے خوشی کے ایام بھی خیر و برکت کے ہوں اور اگر کسی پریشانی اور غمی کا معاملہ آ جائے تو مومن کے لیے غمی اور پریشانی کے ایام بھی خیر و برکت کے ہوں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ صرف مومن کو نصیب ہے ولی مومن مومن کے علاوہ یہ چیز کسی اور کو نصیب نہیں ہے پھر نبی علیہ السلام نے مزید وضاحت کی فرمایا ان اصابت سراہ اگر کسی مسلمان کو کسی مومن کو خوشی کا وقت نصیب ہوتا ہے صحت ہے تندرستی ہے مال و دولت ہے اولاد ہے کاروبار ہے اللہ رب العالمین جب مومن کو اپنے سب و کرم سے نوازا اور مومن کو خوشی کا موقع ملا تو اللہ کے رسول صلی وسلم فرماتے فوراً شاکارا پکانا خیر اللہ وہ مومن اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہے اللہ تعالیٰ کے انعامات اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم کو پا جانے کے بعد کبھی وہ کبر میں خود پسندی میں مبتلا نہیں ہوتا نہ غرور اس کے اندر آتا ہے نہ میں پنا آتا ہے وہ ہر ہر فضل و کرم کو اللہ تعالیٰ کا انعام سمجھتا ہے ذرا سلیمان ارحسکراس خان کو ذرا دیکھو سورہ نمل کے اندر جو واقعہ بیان کیا گیا فرما راہ مستقر رنڈا سلیمان علیہ السلام کے دربار میں جب ملک سبا کا تخت فلما رآہ آستا عندہ پلک جھپکتے ہی دیکھا کہ یمن سے چل کر کے ملک سبا کا تک سلیمان کا شام کے دربار میں ہے آنکھیں کھلی پلک جھپکی تو دیکھا کہ تشاہی تک وہاں موجود ہے فرمارا مستقر رن اندہ یہ ہے مومن کا مقام اتنا بڑا انعام اللہ تعالیٰ کا ہوا کہ بغیر کسی لڑائی کی بغیر کسی جنگ و جدال کی بغیر کسی قتل و غارت کی رب العالمین نے بیٹھے بیٹھا کے سبا کا تخت پہنچا دیا اور وہ بھی فرما برداری کرتے ہی اپنے ساتھیوں کے ساتھ سلیمان السلام کے پاس حاضر ہو گئی اتنے بڑے انعام کو دیکھنے کے بعد کہتے ہاد من فضل ربی اس میں میرا کوئی کمال نہیں میرے درباریوں کا کوئی کمال نہیں میرے فوجیوں کا کوئی کمال نہیں من فضل ربی یہ سب میرے رب کا فضل ہے اللہ رب العالمین کا فضل قرار دیا اور کہتے جائیں ہے لیبلونی اکبر اتنا بڑا فضل ہمارے رب نے ہم پر کیا ہے میرا رب مجھ کو آزماتا ہے میرا رب میرا امتحان لے رہا ہے ام اکفر اس اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم پر ہم اللہ کے شکر گزار بنتے ہیں یا اللہ تعالیٰ کی ناشکری کرتے ہیں یہ ایک نبی کا واقعہ ہے ذرا غور کرو کتنا بڑا ہمارے لیے عبرت کا سامان ہے بڑا سے بڑا اللہ کا فضل و کرم ہوا اللہ کے نبی فوراً متنوع ہو گئے کہتے ہیں من فضل ربی لی آس کرو ام اکر یہ میرے رب کا بڑا فضل ہے میرا رب میرا امتحان لے رہا ہے کیا دیکھے کہ میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں یا اللہ تعالیٰ کی ناشکری کرتا ہوں اسی لیے ہمیشہ اللہ کے نیک بندے جو ہوتے ہیں اللہ کا فضل و کرم آتا ہے تو اس پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہیں فرمایا آپ نے کہ انسان مومن کا کو جب اللہ تعالیٰ کسی فضل و کرم سے نوازتا ہے تو شاکارا اللہ کا شکر ادا کرتا ہے فکان خیر اللہ اور شکر گزاری جب کرتا ہے تو جس نعمت پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا ہے یہ شکر گزاری اس سے بھی بڑی اللہ تعالیٰ کی نعمت بن جاتی ہے بہت بڑا یہ خبر و کرم ہے حکان خیر اللہ یہ شکر گزاری اس کے حق میں بہت ہی بہتر ہو جاتی ہے لیکن اس کے برخلاف اصابت رہا ذرا مومن کو اگر کہیں اے کسی پریشانی میں مبتلا ہو گیا کوئی تکلیف اس پر آ گئی کسی قسم کے مشکل میں گر گیا مومن تو اللہ کے اللہ علیہ فلم فرماتے سابارہ فکار خیر اللہ تو انا للہ پڑھتا ہے اور وہ صبر کرتا ہے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں جب اس نے اللہ کی طرف سے آئی ہوئی پریشانی میں واویلا کرنے کے بجائے شکوا شکایت کے بجائے صبر سے کام لیا انا للہ و راج اور پڑھا اور اس نے صبر سے کام لیا تو فکان خیر اللہ یہ صبر کرنا اس کے حق میں بہت ہی بہتر ہوا کرتا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں صابر اور شاکر بنائے اللہ اپنے فضل و کرم سے نوازے تو ہمیشہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرے اللہ کی حمد کریں اللہ تعالیٰ کی جانب سے کوئی ہم پر پریشانی اور مصیبت آ جائے تو ایسے موقع پر ہم صبر سے کام لیں هم صدق ایک سچے مسلمان ہونے کی نشانی اللہ رب ال نے قرار دیا آپ پورے سورت بکرا کی اس پوری آیت کو پڑھ ڈالیں لئی تو وجو حکومت نظر عام رب اللہ ولیم اللہ آخر پوری آیت کو پڑھ ڈالیں اس میں تقریباً پندرہ چیزوں کو اللہ تعالیٰ نے بیان کیا ایمان کی پندرہ باتیں جس میں عقائد ہیں احکام ہیں فرائض ہیں حقوق اللہ ہیں حقوق العباد ہیں ان تمام چیزوں کو بیان کرنے کے بعد آخر فرمایا صاب نسی بآ وبرائی وح ال ع اور صبر کرنے والے صبر کرنے والے کون ہیں تین حالتوں میں دشمنوں کا ڈر ہو جب بھی صبر کریں بیماری پریشانی ہو جب بھی صبر کریں ہر مصیبت آئی اس پر صبر کریں رب العالمین نے فرمایا ہر حال میں جو صبر کرنے والے لوگ ہیں الا اکلین اللہ یہی لوگ ہیں جو سچے ایمان والے ہیں وہ الا اک المتقون اور یہی متقین اور پرہیزگار ہیں تو میرے بھائیوں صبر و شرط یہ دونوں چیزیں بڑی اہم ہیں اگر آپ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں گے تو اللہ تعالیٰ تعالیٰ نے جتنا آپ کو دیا ہے اس سے بھی بہا کر کے اللہ اپنے خبر و کرم سے نوازے گا اور اگر آپ اللہ کی ردا کے لیے صبر کریں گے تو رب العالمین کا فرمانے ان نماز رونا اج رہو رہ صبر کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ بے حساب ادرس دے گا اسی لیے حدیث کے اندر آیا کہ آمد کے دن حس کے میدان میں ایک مومن کو اللہ تعالیٰ روزے کا ثواب دیا حج کا ثواب دیا میں عمرے کا ثواب دیا ساری نیکیوں کا ثواب دینے کے بعد ایک بہت بڑا نیکیوں کا پہاڑ سب سے بڑا اس کی نیکیوں میں جو ہے ایک پہاڑ نظر آیا اللہ رب العالمین فرماتے ہیں میرے بندے یہ نیکیوں کا پہاڑ یہ بھی تیرے تیرا جو ہے بندہ کہتے ہمیں ہماری نیکیوں کا سواب نماز کا روزے کا حج کا زکات کا عمرے کا یہ سارا سواب مل گیا لیکن سب سے اونچا پہاڑ جو نیکیوں کا ہے میں نے کون سی نیکی کی تھی جس کا یہ بڑا اجرو سواب یہ پہاڑ نظر آ رہا ہے اللہ تعالیٰ فرمائیں گے وہ نیکیوں کا جو سواب بھی تمہیں ملا تھا وہ تمہارے اعمال تھی یہ سب سے بڑا نیکیوں کا پہاڑ جو تمہیں دیا جا رہا ہے یہ تمہاری نیکیاں نہیں بلکہ میری طرف سے آنے والی بلاؤں جو تم نے صبر کیا تھا اس صبر کا اجر و ثواب ہے اللہ رب العالمین نے صبر کا بڑا جو ثواب رکھا ہے تو رب یہ سب فرماتے ہیں اے لوگ مومن کا معاملہ بڑا عجیب و غریب ہے اگر خوشی نصیب ہوتی ہے تو اللہ کا شکر ادا کرتا ہے اور اگر پریشانی میں مبتلا ہوتا ہے تو اس وقت اللہ تعالیٰ کے لیے صبر کرتا ہے اور پھر آپ نے آگے رشاط فرمایا اے لوگوں سن لو مومن کا سارا معاملہ خیر و برکت کا ہوتا ہے یہ چیز مومنوں کے علاوہ کسی اور کے لیے نہیں حضرت صحابی ہیں حضرت سعد بن نبی وقت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حدیث جس کو امام تبرانی رحمت اللہ علیہ وغیرہ نقل کیا نبی علیہ السلام نے دوستو اور وضاحت سے بیان کیا ہم میں سے ہر مسلمان کے سامنے زندگی میں دو ہی حالتیں آتی ہیں کبھی خوشی کا موقع ہوتا ہے اور کبھی غمی کا عالم ہوتا ہے ان دونوں حالتوں میں اگر ہم نے صبر و شکر سے کام لیا تو دنیا بھی ہماری سنورتی ہے اور آخر بھی ہماری بن جایا کرتی ہے حضرت سعد بن نبی وقت رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے ساتھ فرمایا عجب المؤمن اے لوگو مومنو تمہارا بھی معاملہ بڑا عجیب و غریب ہے تمہارا معاملہ بڑا حیرتناک تعجب انگیز ہے دنیا میں جو تمہارا معاملہ ہے کسی اور کوئی نصیب نہیں صحابہ صاحب نے پوچھا یا رسول اللہ وہ کیا ہوا آپ نے ساتھ روایا اللہ خیر ان اصاب ہو خیر حمد اللہ و خیر اللہ اگر مومن کلمہ گو سچے مسلمان پر اللہ تعالیٰ اپنا فضل و کرم کرتا ہے کوئی کسی خیر سے نوازتا ہے حمد اللہ تو اللہ تعالیٰ کا حمد کرتا ہے الحمدللہ کہتا ہے اور اس پر وہ شکر کرتا ہے یہ سب سے پہلا عمل ہے آپ نے ساتھ میں ذرا دیکھو مومن کو اللہ تعالیٰ نے فضل و کرم سے نوازا اور مومن نے اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم کو پا کر کے الحمد للہ حمید حمید اللہ و شکرا اللہ کی حمد کرتا ہے اور اللہ کا شکر ادا کرتا ہے اللہ کا ہاں ہم اور اللہ کا شکر اس نے ادا کیا تو جتنی نعمتیں اللہ نے تعالیٰ نے دیا تھا سمجھو سب سے بڑی نعمت یہ اس کو اللہ نے الحمد للہ کہنے کی توفیق رسیق کرنا اللہ نے اس کو شکر ادا کرنے سے موقع دے دیا اسی لیے نبی سر ہیں اے مسلمانوں ان اول میڈ جنت الحماد تمہیں معلوم ہے حشر کے میدان میں جب سارے لوگ نفسا نفسی کے عالم میں ہوں گے انیل لوگوں میں سب سے پہلے جنت میں داخل ہونے کے لیے جن کا نام لے کر کے اعلان کیا جائے گا فلاں ابن فلاں کہاں ہے وہ جنت میں داخل ہو جائیں گے پوچھا جائے گا رب العالمین فلاں ابن فلاں سب سے پہلے جنت میں کیوں داخل کیے جائیں اللہ تعالیٰ بیان فرمائے گے الحماد یہ دنیا میں ہماری حمد بیان کرنے والے لوگ تھے حمد کی برکت سے جو اللہ کی حمد بیان کرتے ہیں اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں ان حمد و شکر کی برکت سے ان کو سب سے پہلے جنت میں داخل کیا جائے گا اللہ تعالیٰ ہم تمام لوگوں کو ہم ماد اور اور شکر شکر کرنے والا بنائے پھر آپ نے ساتھ نمایا وہی رساوت ہوں مصیبت اور اگر کسی مومن کو خیر کے بجائے صحت و تندرستی کے بجائے مال و دولت کے بجائے وہی رساوت ہو مصیبت کسی مصیبت میں گر گیا کوئی مصیبت آ گئی اس پر پھر بھی ہم اللہ و آواز اللہ کی حد کرتا ہے اور اس پر وہ صبر کرتا ہے مصیبت میں بھی اللہ کی حد کرتا ہے کبھی شکایت نہیں کرتا اسی لیے سوال یہ ہے کہ مصیبت میں جو اللہ تعالیٰ کی حمد کرتا ہے اللہ کی حمد مومن اس لیے کرتا ہے کہ سوچی سے مصیبت میں ہم نے اگر صبر کر لیا صبر کیا تو اللہ رب العالمین اس سوچی سے سب کے بدلے پہاڑوں برابر ہمیں اجر و ثواب دے گا اگر ہمیں صبر کا موقع نہ ملتا تو شاید اتنے بڑے اجر و ثواب سے ہم محروم رہتے مومن ہر حال میں دوستو چاہے خوشی کا موقع ہو یا گمی کا موقع ہو خوشی کا موقع ہو تو شاکر بنے اور خوشی کا گمی کا موقع ہو تو شاکر بنے اسی لیے اس حریف کی روشنی میں کہا جاتا ہے پورا دین اسلام دو چیزوں میں ہے آدھا اسلام صبر سے تعلق رکھتا ہے اور آدھا اسلام شکر سے تعلق رکھتا ہے ہے اور یہی وہ چیز ہے جس کے متعلق اللہ نے فرمایا ان شکور قرآن پاس رب العالمین نے اور شکور یعنی صبر کرنے والے اور شکر کرنے والوں کو ایک ساتھ ذکر کیا ہے اس کی وجہ یہ ہے آدھے اسلام کا تعلق دو سو دو سو صبر سے ہے اور آدھے اسلام کا تعلق جو ہے وہ شکر سے ہے صبر اور شکر یہی ایمان کے دو پہیے ہیں یہ دونوں اگر مضبوط مضبوط ہے تو آدمی کا ایمان درست اور مضبوط ہے اللہ تعالی ہم سب کو عمل کے توفیق رکھے فرمائے اکور کو لہدا واسطر اللہ من کل دم بھی واطوب الحمد للہ وقفا وسلام الباد اما بعد میرے بھائیوں یہ اللہ رب العالمین کے انعامات پر شکر کرنا حمد کرنا ہاں؟ یہ ہمیں سرزرا اللہ رب العالمین کے انعامات پر غور و فکر کرنا چاہیے ہم اور آپ دیکھتے ہیں ابھی جو ایام یہاں گزرے ہیں یہاں جو ایام گزرے ہیں ہاں؟ وہاں کے لوگوں نے خوشی منائی ہے خوشی ہاں؟ کا موقع تھا ان کا انہوں نے خوشی منائی سوال یہ ہے کہ خوشی کے مواقع سب آتے ہیں اس حدیث پر ذرا غور کرو امام تبرانی رحمت اللہ علیہ اپنی موجم کے اندر نقل کرتے ہیں عبداللہ ابن عمر ابن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ نما شرابی کہتے ہیں نبی علیہ السلام سے بھری مجلس میں پوچھا گیا یا رسول اللہ یا رسول اللہ ائی اللہ سے احب اللہ احب اللہ یا رسول اللہ آپ بتائیے دو سوال ہمارے ہیں نمبر ایک ایس احب اللہ ان مسلمانوں میں سب سے زیادہ اللہ کا محبوب بندہ کون ہے نمبر دو عی الامال احب اللہ اسلام میں ہزاروں نیک امال ہیں ان نیک امال میں سب سے محبوب امر اللہ تعالیٰ کے نزدیک کیا ہے سب سے محبوب امر اور سب سے بڑا محبوب اللہ بندہ نبی بھی نے فرمایا رہی بات میں احب الناس پورے مسلمانوں میں لوگوں میں سب سے زیادہ اللہ کا محبوب بندہ اللہ تعالیٰ کا پسندیدہ بندہ کون ہے تو آپ نے ساتھ روایا احب اللہ اے راہی انفو اے لوگوں سب سے زیادہ محبوب بندہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک ہے جو اللہ کے بندوں کو سب سے زیادہ فائدہ پہنچانے والا ہو لوگوں کے دکھ میں درد میں تکلیف میں کام آنے والا ہو اپنی ساتھ سے جو لوگوں کو فائدہ پہنچا رہا ہو آپ نے ساتھ نمایا وہی سب سے محبوب اللہ تعالیٰ کے نزدیک ہوتا ہے احب الناس اللہ انفوہم للناس لوگوں میں جو سب سے زیادہ لوگوں کو فائدہ زیادہ پہنچانے والا مسلمان ہے وہی مسلمان اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ محبوب ہے پھر آپ نے فرمایا رہی بات دوسری اے دوسرا سوال کہ احب الرحمان اللہ کیا ہے اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب سے محبوب عمل کیا ہے تو آپ نے ساتھ فرمایا احب الرحمان اللہ شعور التدخل ہو ولا مسلم او تک شفان ہو کر قربتن او تک دیان ہو دینن او تک رضان ہو جوان او کما کانا رہے ساتھ سام آپ نے ساتھ یاد رکھو اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب سے محبوب اعمال چار ہیں نمبر ایک احب العمال سرور مسلمین سب سے بہترین عمل یہ غمدہ کسی پریشان مسلمان کے گھر میں خوشی کا لہر دوا دو کسی مسلمان کے گھر میں خوشی خوشی کا موقع پیدا کر دو اے کسی پریشان اے دکھی دکھی گھر والے اور انسانوں کے دلوں کو خوش کر دو سب سے بہترین عمل ہے نمبر دو اور بہترین عمل ہے نمبر دو اور نمبر تین او تخ انہ دینن یہ مسلمان پر قرض ہے قرضوں کے طرح دبا ہوا ہے قرض ادا کرنے کی طاقت نہیں ہے قرض دینے والے اسے پریشان کر رہے ہیں اور تصویر مودین فرض ادا کرا کر کے اپنے مومن کی گردن ادا کرا دو سب سے محبوب عملی ہے آپ نے بھوکے انسان اور کھانا کھلا کر کے آسودا کر دو یہ سب سے بہترین ہے میرے بھائی جہاں جس ملک کے اتفاق اور اتحاد یہ بڑی نعمت ہوا کرتی ہے اور جہاں کے بڑے لوگ اپنے چھوٹوں کا خیال رکھتے ہیں چھوٹوں کے دکھ درد میں کام آتے ہیں وہاں امن و امان رہتا ہے وہاں اتفاق اور اتحاد رہتا ہے وہاں خوشی کے ایام ہوتے ہیں وہاں چھوٹے بھی بڑوں کا لحاظ رکھتے ہیں لیکن جہاں بڑے قوم کے وفادار نہ ہو ملک کے وفادار نہ ہو قوم کے ساتھ گداری کے ساتھ بے وفائی کرنے والے ہوں وہاں کے عوام بھی اپنے سربراہوں اور اپنے بڑوں سے کبھی محبت نہیں کرتے نہ ملک میں اتفاق رہتا ہے نہ ملک میں اتحاد رہتا ہے نہ بڑوں چھوٹوں میں ان پر تو محبت ہوتی ہے وہاں سارا معاملہ کھینچا تانی کا آپس میں روکتے ناز اور نفرت کا ہوا کرتا ہے اسی لیے ہمیں ان ملکوں سے عبرت و نصیحت حاصل کرنی چاہیے جہاں کے بڑے لوگ اپنے چھوٹوں سے محبت کرتے ہیں ان کے دکھ میں ان کے درد میں ان کی پریشانی میں کام آتے ہیں کبھی ان کو نظر انداز کر کے اپنا ہی بھلا نہیں چاہتے بلکہ اپنا بھلا چاہتے ہیں تو اپنے سے زیادہ گہروں کا بھلا چاہتے ہیں اگر یہی ماحول تمام مسلم ملکوں کے اندر پیدا ہو جائے تو مسلم ملک جو ہیں امن و امان کا گہوارہ بن جائیں گے الفت محبت کا ایک سما تاری ہوگا اللہ تعالیٰ سے دعا کرو اللہ تعالیٰ ہم سب کو نیک امال بنائے ہمیں مل کر کے رہنی الفت محبت کے ساتھ رہنی اتفاق و اتحاد کے ساتھ زندگی گزارنے کے تو فکر سے فرمائے الحال عالمین ہم دعا کرتے ہیں مسلمانوں پر آج بھی ساری مشکلات کو دور کر دے اور یا اللہ ہمیں جتنے بھائی دنیا کے اندر بیماریوں میں مبتلا ہیں یہ جمعے کا دن ہے ہم سارے ساتھی مل کے دعا کرتے ہیں اللہ ہمارے تمام مسلمان مریض بھائیوں کو شفا کلی عطا فرما اور صفت آجلا نصیب فرما اللہ رب العالمین اور ان کی بیماریوں کو ان کے گناہوں کا کفارہ بنا دے اللہ العالمین ہم میں جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانی کو دور کر دے جو مقروض ہیں ان کے قرض کو ادا کرا دے جو شرک و بدعات میں ڈوبے ہوئے ہیں انہیں معاہد و متب سنت بنا دے اللہ العالمین ہم ہم جس ملک میں رہتے ہیں وہاں کے ذمہ داروں کو اللہ تعالیٰ نیک امان کی توفیق رسی فرما ان کا ملک کا وفادار بنا دے تو وہ ملت کے لیے فائدہ مند بنا دے ان کو وہی امان کرنے کی توفیق رسی فرما جس میں قوم کی بہتری ہو اسلام کی بھلائی ہو اور انہیں ہر ایسے کام سے روک لے جو ملک کے لیے قوم کے لیے ملت اور امت کے لیے نقصان دہ ہو اور خصوصاً جس شہر کے اندر ہم رہتے ہیں وہاں کے ہاکم شیخ سلطان حفیظ اللہ کو اللہ تعالیٰ ہر بنا ہر آفت ہر پریشانی سے محفوظ رکھے امت کے لیے ان کو خیر و برکت کا ذریعہ بنا دے اور ہر غلط کام سے اللہ تعالیٰ ان کے ہاتھوں کو پکڑ لے اللہ مغفر للمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات عباد اللہ رحمكم ان بالعدل القربى عن الفحشاء عید القربہ يَسْتَجِبْ لَكُمْ وَلَذِكْرُ اللَّهِ تَعَالَى اکبر